عصاد بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے کہا مجھے عبد الرحمن بن عمرہ نے حدیث بیان کی انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بنو اسرائیل میں ایک پھل بحری والا کنجا اور اندھا تین آدمی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانا چاہا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا وہ پھل بحری والے کے پاس گیا اور اس سے کہا تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے اس نے کہا خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد اور جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے اس پر فرشتے نے اس اس پر ہاتھ پھیرا تو کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد عطا کر دی گئی فرشتے نے کہا تمہیں مال کون سا زیادہ پسند ہے اس نے کہا اونٹ یا کہا گائے اسحاق کو شک تھا مگر یہ بات یاد تھی کہ پھل بحری والے اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ اور دوسرے نے گائے کا کہا فرمایا تو اسے دس مہینے کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے کہا تمہیں اللہ اس میں برکت عطا کرے کہا پھر وہ گنجے کے پاس گیا اور اس نے کہا کہا تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے خوبصورت بال اور یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے جس کی بنا پر لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں فرمایا تو فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے فرشتے نے کہا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے اس نے کہا گائے اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت ادا کرے فرمایا پھر وہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری بسارت لوٹا دے تاکہ اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں کہا تو اس نے اسے ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے لوٹا دی اس نے پوچھا تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے اس نے کہا بکریاں تو اسے ایک گابن بکری دے دی گئی ان دونوں یعنی اونٹنی اور گائے کے بھی بچے ہوئے اور اس بکری کے بھی بچے ہوئے فرمایا اس پھول بحری والے کی اونٹوں سے بھری ایک وادی ہو گئی اس گنجے کی گائیوں سے بھری ایک وادی ہو گئی اور اس اندھے کی بکریوں سے بھری ایک وادی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ پھول بحری والے کے پاس اسی کی پہلی شکل اور حالت میں گیا کہنے لگا مسکین آدمی ہوں سفر میں میرا تمام مال اسباب ختم ہو گیا ہے آج اللہ اور اس کے بعد تمہارے سہارے کے بغیر منزل کو پہنچنا ممکن نہیں میں تم سے اس ذات کے نام پر جس نے تمہیں خوبصورت رنگت خوبصورت جلد اور مال عطا کیا ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس پر سوار ہو کر میں اپنے سفر میں منزل کو پہنچ سکوں اس نے جواب دیا مجھ پر بہت سے لوگوں کے حقوق ہیں اس فرشتے نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں تو وہی پھل بہری والا نہیں کہ لوگ تو اسے گھن کرتے تھے اور وہی فقیر نہیں جسے اللہ نے بہت کچھ عطا کر دیا اس نے جواب دیا مجھے تو یہ مال اپنے بڑوں سے ورسے میں ملا ہے اس فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح کر دے جس طرح پہلے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ گنجے کے پاس بھی اسی کی پہلی صورت میں آیا اسے بھی اسی طرح کہا جو اس پھل بحری والے سے کہا تھا اس نے بھی اس فرشتے کو وہی جواب دیا جو اس پھل بحری والے نے دیا تھا اس نے کہا تو اگر جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے فرمایا اور وہ اندھے کے پاس اسی کی سابقہ شکل اور حالت میں آیا اور کہا مسکین آدمی ہوں مسافر ہوں میرے سفر میں میرا سب مال و اسباب ختم ہو گیا ہے اب اللہ کی اور اس کے بعد تمہاری مدد کے بغیر منزل کو پہنچنا ممکن نہیں میں اس ذات کے نام پر جس نے تمہاری بسارت تمہیں لوٹا دی تم سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے میں زاد راہ کا انتظام کر کے اپنے سفر میں منزل کو پہنچ جاؤں اس نے جواب دیا میں اندھا تھا اللہ نے میری بسارت مجھے لوٹا دی تو جتنا چاہے لے جا اور جتنا دل چاہے چھوڑ جا اللہ کی قسم اللہ کے نام پر تو جو بھی لے جائے میں اس پر تمہیں کوئی زحمت تک نہیں دوں گا اس فرشتے نے کہا اپنا مال سنبھال لے تم سب کا امتحان لیا گیا تھا تمہیں اللہ کی رضا سے نوازا گیا اور تمہارے دو ساتھیوں پر غزم نازل کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو اکتیس